الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا اور کئی دوستوں بزرگ بھائیوں دنیا میں علوم کے نام سے بہت سے علوم لوگ سنا کرتے ہیں حالانکہ علم جو ہے حقیقی اصل میں وہ قرآن پاک کا علم ہے باقی جتنے علوم لوگ ہیں وہ فنون ہے وہ علم نہیں ہے حقیقی علم اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو حقیقت حاصل ہو جو حقیقت ہے باقی تو شبدوں کا ہے قرآن نے دنیا کی ان تمام چیزوں کو دھوکہ سے کرا دی ہے لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ایک تو آدمی آنکھوں سے دیکھ کر دھوکا کھاتا ہے کسی چیز کو غلط ہوتی ہے اور اسے صحیح دیکھتا ہے تو دھوکا کھا لیتا ہے اور ایک ہے شیطان کہ شیطان انسان کو دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے جس کی بنا پر انسان دھوکہ کھا لیتا ہے زینداز حکب و شہباد زین کر دیا گیا زرکین حکب شہواز اور اصل حقیقت یہ ہے کہ کامیابی اللہ کی ذات عالیہ سے کامیاب کامیابی کا تعلق ہے اور اس کامیابی دینے کا ضابطہ اللہ نے ہم نبی کو اپنے زمانے میں ایک ہی بتایا ہے یا کہ لا الہ الا اللہ تو کہ ہو کہ تمہاری دنیا اور آخر کی زندگی کے بننے کا مدار اور کامیابی کا مدار اس میں ہے کہ تم ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے اور ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے تو جس اللہ کے ہاتھ میں تمہاری کامیابی ہے وہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا بنیادی ہے آج دنیا کے انسانوں نے دنیا کے انسانوں نے دھوکہ کھا کر اپنی کامیابی اور زندگی کے بندے کو اسباب میں دیکھا اور اسباب کو اسباب کو کامیابی کا مداقار دیا میرے پاس مال ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا میرے پاس بجلی ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں گا میرے پاس ملک ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا میرے پاس زمین ہوگی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اس لیے دنیا کے انسانوں کے دور پوری دنیا میں اسی طرف ہے مال حاصل کرنے کے لیے ڈگری حاصل کرنے کے لیے زمین اور جاگیر حاصل کرنے کے لیے ہاں عہدے اور وزارت حاصل کرنے کے لیے اسی پر پوری دنیا کے انسانوں کے تمام تمام صلاحیتیں لگ رہی ہیں حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے یہ سب دھوکہ ہے اور انجام کے اعتبار سے انسان ان چیزوں میں لگ کر جب مرے گا تو پھر حسرت کے ساتھ دنیا سے جائے گا اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو ان چیزوں سے متنوع کیا ہے ہاں۔ یا یو اللہ اللہ دینا تو لکھم امبا لکم والا الادم اس لیے کہ آدمی ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر خدا کے احکام کو توڑتا ہے زندگی کو خواہشات کی بنیاد پر اٹھاتا ہے مال اور اولاد آج پوری دنیا میں انسان جو فریب دھوکہ مکاری کی جو راستے اختیار کر رہا ہے وہ مال کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد میری اولاد مالدار بنے میری اولاد کے بن گیا ہے میری اولاد کے پاس ڈگریاں ہیں آپ دیکھیے بعض لوگ اپنے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے میرے بچے کے پاس دنیا کی اونچی ڈگریاں آئے امریکہ جا کر جاپان جا کر جرمنی جا کر وہ ڈگریاں ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے ہاں ہوٹل کیسے چلانا اس کی ڈگریاں ہیں ہاں دنیا کے دنیا کے کاروبار کی مینیجری کرنے کے لیے ڈگریاں ہیں دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ علم نہیں ہے یہ فنون ہے دنیا کو حاصل کرنے کے راستے ہیں جس پر آج تک آج کل دنیا کے انسانوں کی زندگی کا مزہ بنا رکھا ہے کہ ہماری ہماری زندگیاں بنے گی اسی اسی پر ہم حکومتیں حاصل کریں ہم ڈگریاں حاصل کریں ہم ہم بڑے بڑے بڑی بڑی جاگیرداریں حاصل کریں جاگیریں حاصل کریں اسی پر تمام کی دوڑ ہے اور قرآن میں اللہ نے ان تمام لائنوں کے پر محنت کرنے والے انسانوں کا انجام قرآن نے بیان کیا ہے قومی شعائب ہے تو قوم شعیب شعیب کا مدار بڑی بڑی تجارتوں پر تھا وہ تاجر قوم تھی ان کا مدار پوری تجارت اسی کی تجارت کی بنیاد پر ان کی زندگی کے مردوں سے مدار تھا اور جب انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ لینا پورا پورا توڑ کر اور دینا ڈنڈی مار کر اس سے ہمارا منافع بڑھے گا اللہ نے باقاعدہ ان کے اوپر ان کے ان کے پاس نبی کو بنا نبی کو بھیجا حضرت شعیب علیہ صاحب السلام کو اور شعیب علیہ صاحب السلام نے ان کو جو بات بتائی لاتم قسم اور میزا ولا تم آسا شیعہ ہوں ولا تاس و فطر سدین تو تم تاجر ہو تم نے جو اپنی تجارت میں کامیابی کا جو جب بتا بنایا ہے کہ کم توڑ کر دو لوگوں کو دیں گے تو نفع بڑھے گا اور ہمارا نفع بڑھے گا تو ہمارا مال بڑھے گا اور ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے یہ تمہاری بنیاد غلط ہے اس لیے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق تو اللہ سے ہے اللہ جسے کامیاب کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور اللہ جسے ناکام کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا لہذا تم اپنی ترتیب زندگی کے بدلو اور اللہ کے حکمت کے مطابق اپنی تجارت کرو لوگوں کو کم توڑ کر مت دو ہاں اور کم ناپ کر مت دو جاتن کو سر لکھنؤ اور میزان ناپ توڑ میں کمی نہ کرو لسل میں ازاشیا ہوں لوگوں کو ان کا جو حق ہے اس سے کم مت دو یقینوں کا اس نے تمہارے ساتھ کاروبار کیا ہے تو کلو دو کلو کمی ہی مت ہی مت کروا دو پھر سے زمین پر فساد پھیلانے والے نہ بنو وہ قرآن نے ان تمام انسانوں کو جو اپنی تجارتیں غلط بنیادوں پر چلا رہے ہیں انہیں مفصد قرار دیا کہ مسلم لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو بڑے سے بڑا دنیا کا میرے دوست ہو یہ مالدار ہو لیکن یہ مفسدین ہے ہاں دنیا میں فساد پھیلانے ہوئے لوگ یہ قوم نے نہیں مانا اور نبی کی بات کو بلایا انہوں نے تو انجام کے سے اللہ نے انہیں دنیا میں برباد کیا اللہ نے حالات بھیجے بھیجے اور ایسا عذاب بھیجا کہ ایک بھی باقی لگا قومیات قومیات کے پاس بڑی طاقت تھی وہ طاقت و قوم تھی لمبی فلم کہ ایسی قوم کہیں دنیا نے لڑ اور کسی کو بنایا نہیں جو طاقت اور قوت اللہ نے قومیات کو دیکھیے لمبی اخلاق مسلح فلم اور ان کا اپنا نعرہ بھی یہی تھا جیسے آج کے نارد نادانوں کا نعرہ ہے کہ ہم سپر پاور ہیں ہمارے پاس طاقت قوت ہے اور اسی کے چکر میں لوگ پڑے ہیں سپر پاور بننے کے چکر میں یہاں کے مسلمان اسی چکر پر نماز نہیں پڑے گا خدا کے حکام کو توڑے گا حکومت میں اور سپر پاور بننے کی فکر کرے گا ہاں تو قومیات بھی اس کا نعرہ یہ تھا جب ان کے ان کے پاس آنے والے نبی حضرت ارشاد السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جن تم دنیا میں جو راستہ تم اختیار کے لوگوں کو لوٹنے کا مارنے کا اور اپنے قوت اور قوت پر تمہیں جو گمنڈ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کو ناراض کرو گے نہ تمہاری ناکامی ہو جائے گی ہاں لیکن قومیات کو اپنی قوت نے دھوکے میں ڈالا اور انہوں نے اپنی نبی کی بات پر جواب یہ دیا من اشد دو کیا قومیات انہیں گمن تھا تب کی قوت تھا اس گمن کی بنیاد پہ زندگی گزارتے تھے لوگوں کو ستاتے تھے لوٹتے تھے مارتے تھے وقالو من اشد من نہ ہوا ہم سے بڑا تھا ہم سے زیادہ طاقت کون ہے ہمارے پاس قوت اور طاقت ہم سپر پاور ہے ہمارا کون باغی کا کر سکتا ہے اللہ نے جواب دیا ایسا جواب جو ایک دیہاتی اور دیہاتی جس کے پاس ریل بنا وہ بھی سمجھ جائے حوالہ میں رہو اللہ الذي خلقه هو اشد منه کو اور نہیں اللہ کے پاس اللہ کے پاس آسمان ہے ہے زمین یہ کچھ نہیں کہا اللہ نے یہ دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے اول میرا اللہ خلق ہوا اشد ہوا کا عالم اگر یہ اپنی صحیح عقل سے سوچیں اللہ نے ناکام کیا ایک ہوائی طوفان بھیجا اس ہوائی طوفان نے طوفان سے وہ تمام ہلاک ہو گئے ایسا ہوائی طوفان جس جی، جس ہوائی طوفان نے انہیں زمین سے اٹھایا اور زمین سے اٹھا کر انہیں پہاڑوں کے چٹانوں کے ساتھ ٹکرایا اور سب کے سب زمین پر ایسے گرے جیسے کہ ہوائی طوفان نے کھجور کے درخت تنوں سے جڑوں سے اکھڑ کر گرتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ شان کو ختم کیا پارسل علیہ مستمر ہن سر سلم یوم سے مستمل ایجاز نقلی ملک آئے تو کئی بھگان آزادی ونود قرآن ہم کو قرآن کہہ رہا ہے ہم مسلمانوں کو اسے نصیحت کروں ان کی بنیاد میں تو اپنی زندگی بڑھ رہا ہو کہ جن بنیاد پہ ان قوموں نے اپنی زندگی کو بنیاد بنا کے سرایا اور اللہ نے ہلاک کیا ہے ان کے پیچھے تم بولو نہ چلو لقت کا نفی قصہ سے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ان تمام واقعات کو بیان کر کے قرآن کہہ رہا ہے لقت کا نفی قسہ سے عبرت البر کہ سمجھداروں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے اگر یہ عبرت حاصل کریں اور اپنی بنیادوں کو اپنے نبی کے بتاوے ہوئے کی بنیادیں ان بنیادوں میں دیکھ گزاریں گے تو ان عذابوں سے بچیں گے یہ خدا کا ضابطہ اس دن کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کا ضابطہ قیامت کے لیے ہے ہاں اس امت کے لیے عبرت ہے اور اس امت میں بھی جو لوگ ان کی بنیادوں پر اپنی زندگی کو اٹھائیں گے خدا انہیں انجام کے اعتبار سے ناکام کرے گا قوم سمود کے پاس حفت و صنعت تھی آج آج کی دنیا کا انسان ہاں دنیا میں فخر کرتا ہے انجینئرنگ پر چیزوں کے بنانے پر ایجادوں پر ان کے پاس اللہ نے فن دیا تھا پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے ہاں پہاڑوں کو اس میں اپنے مکان اور مکان اسے بناتے تھے لوگ کہ ان سے پہلے قومیں اللہ نے جن کو ہلاک کیا ہوا کی طوفانوں سے قوم نو کو پانی کی طوفان سے اللہ نے ہلاک کیا ہے تو یہ ان ان کی بنیاد یہ تھی کہ ہم پہاڑوں میں اپنے مکان بنائیں گے تو پھر ہوا کہاں گزرے گی اور پانی کہاں آئے گا اس بنیاد پر ہاں لیکن میرے بھائیوں اللہ اللہ ہے میرے بھائیوں ایک چیخ خدا نے ایسی آواز بھیانک آواز اور چیخ ایسی اللہ نے بھیجی جس سے ان کے کلیجوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہی قوم قوم سبا کو اللہ نے زمین اور جاگیریں دی تھی ہاں۔ یمن سے لے کر شام تک انہوں نے اپنے باغات ان کو اللہ نے باغات دیے تھے بڑے بڑے اور ان باغات کو پانی پلانے کے لیے اللہ نے انہیں علم دیا تھا میرے تو ڈیم بنانے کا علم اور ڈیم بنایا انہوں نے اور اس ڈیم میں پانی کے پانی کو جمع کرتے تھے اور اپنے باغات کو پانی پہنچایا کرتے تھے ہم لوگ گئے تھے ان میں وہ وہ ڈیم ہمیں بتایا تھا ان لوگوں نے کہ ڈیم ہے اور یہاں ڈیم بنا کر یہاں سے پانی پانی ڈیم کا سپلائی ہوتا تھا ان کو بھی اپنے نبی نبی نے بات سمجھائی سمجھ میں نہیں آئی طبقہ علی سب ان کی مسکر ہی میں آیا جنتا نی امی نہیں مشیمت ان شکر اپنے گن مشکر خدا کا حکم ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ لیکن شکر گزاری کرو اللہ کی اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ سے ساتھ بغاوت نہ کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو بل جو تم طیبہ قرآن جسے کہتے وہ, وہ, وہ قوم سبا کی آبادیاں کتنی خوشگوار ہوں گے ورب الغفور ہاں انہوں نے نبی کی بات سے آراز کیا بات نہیں مانی کہ اس زمانے کے نبی کی بات کو من نہ ماننے والے قوموں کو خدا نے دنیا میں عزت نہیں دی حفاظت نہیں کی تو آخر اس زمان نبی کی بات کو نہ ماننے والے کیسے کامیاب ہوں گے مسلمان دنیا میں پریشان اس لیے ہے اس لیے نہیں ہے اس کے پاس اکانومی نہیں ہے اس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس حکومتیں نہیں ہے نہیں یعنی غریب ہے بالکل نہیں ہے دنیا یہ نہیں ہے مسلمان نے اللہ کے نبی کی لائے ہوئے راستے کو چھوڑا ہے لائنس عالم شہید تو جس جس ڈیم کے بنانے کی بنیاد پر جب اپنی زمینوں کو پانی ملا کر اور کھیتیاں کر گئے تو ہم نے اس ڈیم کو توڑا پارسل عالم عالیم شہید عالم آریم ڈیم کے کو توڑ کر ہم نے سیلاب بھیجا اس سیلاب میں ان کے تمام باغات کو بہایا اور ان کے تمام باغات کو بہا کر یہ سیلاب لے گیا اور ان کے باغات میں سے چند درخت کے سوا کچھ نہیں رہا بیری کے درخت رہ گئے اور پیرو کے درخت رہ گئے کچھ باقی سب ختم کر دیا اللہ نے اس لیے میرے بھائیوں یہ تمام واقعات قرآن جو بیان کے اس امت کو تاکہ یہ امت ان کی لائنوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو اپنے نبی کی تعلیم کی بنیاد پر زندگی کی بنیاد اٹھائے اور کام کرے تاکہ اللہ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کی اپنی زندگی ہے میرے بھائیوں آخرت کی بڑی زندگی ہے یہ زندگی دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو دھوکا ہے اس میں آتی دھوکہ کھا کے اپنی آخر برباد کرتا ہے اصل زندگی آخرت کی اللہ عائشہ اللہ عش عیش اور زندگی وہ تو آخرت کی ہے اما حاضر حیات دنیا اللہ والا ہے اس دنیا کی زندگی کیسے جب کھیل کود بچہ کھیل کود میں مدن ہوتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو چھوڑ کر گھر جاتا چند منٹ چند منٹوں کے لیے وہ کھیل ہوتا ہے میرے دوستوں ایسے دنیا کی زندگی ہے چند منٹوں کے لیے پھر حقیقی بھوک اور پیاس موت کے بعد اور حقیقی زندگی موت کے بعد نعمتیں اور آخرت کے ہمیشہ کی کامیابی یہ موت کے بعد ہوگی اور محاذ حیات دنیا اللہ وہ نزدالت علیہ الحبان زندگی تو آخرت کی ہے اس میں میرا معیزوں ہمارے علماء امت کی کیا کیا ذمہ داری ہے یہ سوچنے کی بات ہے دنیا کے انسان تو امت کو دھوکے کی لائنوں میں میرے دوستوں بلا رہے ہیں ایجوکیشن لو اور یہ لو اور یہ لو اور اور, اور, بینکوں سے سود دو کاروبار کرو اور میلے کھولو دنیا کے اور انسانوں کی تو اس امت پہ یہ رہبری ہے علماء امت کی کیا رہبری ہے کہ علماء امت حضور پاک علیہ سرف و کے وارث ہونے کی بنا پر انہیں حقیقت کی بات کر رہے نہیں ہے کہ دیکھو تمہاری کامیابی ناکامی کا تعلق اللہ کا دین ہے کامیابی یا ناکامی کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور اللہ کا ذات کا کامیابی اور ناکامی کا یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ کی تعداد کی زندگی گزارے گا اللہ اسے عزت دے گا کامیاب دے گا دنیا کے انسانوں کے یہاں بھی کامیابی کس کو کہتے ہیں جو آپ جو لوگ سوچ سمجھدار ہیں کہ کامیابی تو عزت کا نام ہے مجھے عزت ملے مجھے سکون اور چین کی زندگی ملے مجھے سکون اور چین کی زندگی ملے یہ ہے کامیابی اس کا تعلق میں دوستو اللہ بے ذکر اللہ مین قلوب کام کھول کر سن لو اللہ کی اطاعت کے راستے میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے ذکر سے مراد اطاعت ہے ہاں فرماتے ہیں کلو موتی ہوں ہر ذکر کرنے والا ہے فرما بردار ہے اطاعت کرنے والا ہے ہاں۔ نماز نماز کے بارے میں قرآن اللہ نے کیا اور ایسی کرنا نماز اللہ کا ذکر ہے بہت بڑا ذکر ہے اطاعت ہے زندگی کی حقیقی حقیقت کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے آج جو مسلمان دھوکے میں جا رہا ہے اور اپنی دنیا کو بنانے کے چکر میں اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی اور نافرمان انسانوں کی بتائی ہوئی راہوں پر اپنے آپ کو ڈال رہا ہے اس سے مسلمان کو نکال کر اسے صحیح محنت پر ڈالنا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے کسی علماء امت کو نبی کا وارث بت بتایا کہ وارث ہے یہ نبی کا کام کیا ہے کہ نبی کا کام یہی ہے کہ دھوکے سے نکال کر حقیقت سمجھا کر انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف ڈالنا یہ ہے میرے دوستوں امبیا صاحب اسلام کا زندگی کا مقصد اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم بھی آرم السلط والسلام نے دنیا میں آنے والے جو بھی مجاہدے ہیں اسے برداشت کیے ہیں اس لیے کہ انسانوں کو دھوکے سے نکالنا اور حقیقت پر لانا معمولی چیز نہیں ہے تو بہت محنت چاہتا ہے بہت قربانی چاہتا ہے اور بہت حالات سے دو چار ہونا اس راستے میں انسان پر آتا ہے اس ایک آدمی نے دھوکہ کھایا ہے دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں اور بت اور بت پرستی میں اور میرے دوست خدا کی خدا کے خدا کی نافرمانی کی راہوں میں اب انہیں وہاں سے نکال کر حقیقت پر لانے کے لیے بڑی محنت بھی پڑتی ہے سب سے پہلے قوم قوم نو ہے جس نے ایمان کا راستہ چھوڑا اور جس نے محدود شرک کا راستہ اختیار کیا ہاں۔ انہیں سمجھانے کے لیے اگر لوگوں کو ساڑھے نو سو سال لگے تب بھی نہیں سمجھے ہاں۔ اس امت کے علماء اس امت کے علماء کو اللہ نے نبیوں کا وارث بتایا یہ تو نبیوں کے وارث ہے اللہ کے نزدیک جو راستہ سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے نبیوں کا راستہ سب سے محبوب سب سے پیارا ہے اور اللہ نے قرآن میں اپنا وعدہ کیا ہے انا لرن سرو رسولنا ولدین بنوں کی رہا جس راستے پر چلنے پر آدمی کی مدد یقینی ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم ضرور یہ بھی تاکید ہے پھر لام داخل کیا قرآن نے دبل تاکید ہے اننا لرن سر رسولنا ضرور یقینی طور پر ہم اپنی رسولوں کی ضرور مدد کریں گے آفس کے ساتھ ہی ایمان والوں کو لایا پورا کیوں کہ ان ایمان والوں کا بھی وہی کام ہے جو رسولوں کا کام ہے اپنی ذات سے اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی اطاعت کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرنا یہ رسولوں کا کام ہے بلدین آمنوں آمنوں سے یہ ہے ان میں دونوں ذمہ داری ہوں گی اپنی ذات سے اللہ کے احکام والی زندگی گزارنا اور اللہ کے احکام والی زندگی کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے رسولوں نے جیسے قربانیاں دی ہے ایسے قربانیاں دے کر انسانوں کو اس راہ پر لانے کی محنت کرنا یہ دو کام ہیں ان کے اور اس دو کاموں کے لیے انہیں امت کو تیار کرنا ہے ہاں۔ اس امت کے ذمے دو ہے کام اللہ کی طرف ذمہ داری یہ امت اللہ کی مدد کی مستحق تبھی بنے گی جب جو ذمہ داریاں اللہ نے ان کو دی ہے اس ذمہ داری کے ساتھ یہ دنیا میں زندگی گزاریں گے اور زور پاک اسلام کی وفات کے بعد جتنے جانے کے بعد امت نے نبی کے ذمہ داری پر اپنے آپ کو ڈالا اور جب تک کہ امت اس نبی کی ذمہ داری کو لے کر دنیا میں خود مسلمان بن کر اور اللہ کا کلمہ بند کرنے کی محنت کی بنیاد پر دنیا میں چلی اللہ کی مدد کے ساتھ ڈال ہو گئی اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں خدا کو ان کے سامنے زیب کیا روم اور فارس یہ دو بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں جن کو اپنی طاقتوں پر میرے دوست کو لڑا تھا میرے دوست غرور تھا ان طاقتوں کو خدا نے اپنی قدرت سے دیکھ کیا ہے صحابہ کی جماعت کی جماعت کی کتنی طاقت کتنی تعداد تھی تعداد میں بھی وہی زیادہ تھے عدت میں بھی وہی زیادہ صدیوں کی مانگ ان کے خزانوں میں تھے ان کے پاس اس زمانے کے تمام ہتھیار تھے ہاتھی تھے ہتھیار تھے سب تھے لیکن حضرت صحابہ حضور پاک علیہ سراج کو اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو اس پر ڈال کے چلے گئے اور انسانوں کو خدا تک اللہ اللہ تک پہنچانے کے لیے اور ایمان کی راہ پر ڈالنے کے لیے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لے کر چلے اور کوئی مقصد نہیں تھا اسے صحابہ نے دنیا کی قوموں کو یہ بات کہی کہ ہماری ان ہی منا منع داخلہ ہم تو اپنی آخر کو مقصد بنا کر آئے ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تمہارے ملکوں سے تمہارے مانوں سے تمہارے پیسوں سے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری آخر نہیں بن جائے تمہاری آخر بن جائے ہاں اس بنیاد پر چلے اور جب ان بنیادوں پر چلے اور سامنے والوں نے زمین کی بات کو نہیں مانا اور مقابلے میں آئے اور مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے مقابلہ کیا ہے صحابہ کتاب کرنے کے لیے نہیں لائے تھے صحابہ تو ان کو ہدایت کی پر ڈالنے کی محنت محنت لے کر گئے تھے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شعبوں میں اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت زندگی گزارے تاکہ ان کی آخرت کی زندگی بن جائے سب آخرت ہے دنیا میں آتے رہے گا کتنا اس کو پتہ نہیں کتنا رہنا ہے چاہے پوری دنیا کا مالک بنے لیکن موت آئی چھوٹے گئے تو آخرت سر ہے ہاں اللہ عائشہ اللہ عش راہ ہاں یہ دعا اللہ کے نبی نے کب پڑھی ہے خندق کے موقع پر اس خندق کے موقع پر حالات بہت سخت تھے کھانے کو کھانا نہیں تھا حفاظت کی کوئی شکلیں نہیں تھیں چاروں طرف سے دشمن چاروں طرف سے آیا تھا اور ان کو گھیرے میں لے لیا تھا اور خندق ہاں. کھودنے کا مشورہ ہوا ہے کھانے میں پیٹ میں کھانا نہیں ہے کمر سیدھی نہیں ہے سیدھی کمر نہیں رہ سکتی بھوک کی وجہ سے اور پتھروں اور پہاڑوں کو میں جو کھودنا صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے اور باندھ کر خندق کو کھودا اس خندق کے کھودنے کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے لا حمل الا عش راطہ فخ فخص الانصار محاجر انصار المهاجرين مہاجرین کی تو مدد فرما اس لیے میرے بھائی میرا ہو ہماری سب کی سب کی ذمہ داری آج امت مسلمہ دھوکے میں چل رہی ہے اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں سے دین کو اس نے رخصت کیا ہے جس دین کی بنیاد پر اس کی مدد کی جاتی تھی اور جس دین کی بنیاد پر اللہ نے اسے کامیاب کامیاب کرنے کا وعدہ کیا ہے آج وہ حکومت خود اپنے راہ کو چھوڑ چکی ہے دوسروں کو تو راہ کیا کیسے دکھائے گی اس لیے علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت میں جا کر کمر کس کر ان کے پاس جا جا کر یہ حقیقت سمجھائیں اور یہ اس دعوت کو زندہ کریں کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اور اللہ کے ذات کا کرنے کے لئے اللہ کا دین ہے جتنا دین زندگی میں آئے گا اتنا اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اب یہ علماء اکبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تاجروں کو اور کسانوں کو اور مزدوروں کو ہر ایک کو جا جا کر یہ سمجھائے یہ حقیقت یہ ہے اور علماء امت بھی اسی بنیادوں پر اپنے آپ کو اٹھا ہے ہاں کہ ہم ایک اللہ کے محتاج ہیں ہمیں کسی کی احتیاط نہیں ہے ہم کسی مالدار کے مال کے محتاج نہیں ہیں اور ہم کسی حکومت والوں کی حکومت کے محتاج نہیں ہیں ہم ایک اللہ کے محتاج ہیں ایک اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہی کرے گا اور اسی کی اطاعت میں زندگی بنے گی اس لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلب ایمان سم نہ قرآن ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے ایمان سیکھنے کی کیا مانے ہیں آنکھوں دیکھی کا انکار کیا ہے خبر کے مقابلے میں نظر کا انکار کرنا یہ ہے ایمان نظر کچھ دیکھ رہی ہے خبر کچھ کہہ رہی ہے نبی نبی خبریں دیں گے اللہ کی طرف سے نبی کی بنیادی ہے کہ اللہ کو مانو اللہ کی مانو کامیابی ہوگی اور نادن انسانوں کا کہنا ہے کہ مال کماؤ تو بو مجھے آ حاصل نہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے اب بہت بڑی ذمہ داری میرے دوستوں اور بہت بڑا ہم سب کو اپنے آپ کو حالات سے دو چار ہو کر محنت پر آنے کی ضرورت ہے ورنہ امت کی بے دینی پر اللہ کی ناراضگی اگر ہوئی اور حالات آئیں گے تو ہم بھی نہیں بچیں گے تبلیغ میں کچھ نہیں کہتے ہم ہم یہ کہتے تم اپنی اپنی ذمہ داریاں جو بھی اللہ تمہیں دے رکھی ہے ان ذمہ داریوں کے ساتھ پوری امت کی بے دینی کیسے دور ہو اور پوری امت اپنی زندگی کے مقصد پر کیسے آئے اس کی فکر اور محنت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے مدرسے سے چھٹی چھوٹی نہیں ہے مدرسے چھٹی کے بعد امت پہ جانا ہے یہ بچے جن جس گھروں میں رہتے ہیں ان گھروں میں رہنے والے ان کے ماں باپ کی زندگی میں اگر ایمان آئے گا ایمان زندگی آئے گی تو ان بچوں کو ایمان ملے گا ہمارے پاس تو بچے دو گھنٹے رہتے ہیں تین گھنٹے رہتے ہیں ماں باپ کے پاس اکیس گھنٹے رہتے ہیں وہاں جو سنیں گے اور وہاں جو دیکھیں گے وہی بنیں گے وہ تو لہذا ہمارے ذمے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی دوستوں حضب صاحب سمنا کرتے تھے کہ ماحول ماحول میں بڑا اثر ہے ماحول کی تاثیر ایسی ہے جیسے موسم کی تاثیر ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈی کے موسم میں موسم میں دو باتیں ہیں وہ کسی سے ڈرتا نہیں اور کسی کو چھوڑتا نہیں سردی کا موسم جو آئے گا تو سردی کا موسم آنے کے بعد ملک کے صدر کے گھر میں بھی سردی گھسے گی چاہے وہ چاروں طرف سے بند کیوں نہ کر دے اور اپنے اپنے بنگلے کے چاروں طرف میں تو فوج فوج کو کھڑی کیوں نہ کر دے لیکن ٹھنڈی صدر سے اور صدر کے نظام سے نہیں ہٹتی اس کے اس اس کے کے محل میں گھسے گی اور صدر صاحب کو بھی متاثر کرے گی اسے بھی سردی سے بچنے کے لیے شال اوڑھنی پڑے گی اور سردی کسی شیخ الحدیث کا احترام نہیں کرے گی سردی تو شیخ الحدیث صاحب کے گھر میں بھی گزرے گی اور شیخ الحدیث صاحب کو بھی متاثر کرے گی انہیں بھی شال اوڑھنی پڑے گی یہ موسم موسم ہے موسم میں اللہ نے تاثر رکھی ہے فرما ایسے ماحول میں اثر ہے اگر دینداری کا ماحول ہوگا ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں میں تو محلے میں دینداری کا ماحول جب ہوگا تو وہ ماحول ہمارے گھر میں گھسے گا مولوی صاحب کے گھر میں شکر عدیض کے گھر میں اور وہ ماحول ہر ایک کو متاثر کرے گا اگر بے دینی کا ماحول ہے بے دین کا ماحول بھی مولوی صاحب کے گھر کو نہیں چھوڑے گا جیسے محلے کے لوگوں کے بچے ہیں وہ اثر ان کے بچوں پر بھی آئے گا مولوی صاحب پر اثر ہوگا چاہے مولوی صاحب نماز نہ چھوڑے گی جماعت چھوڑ دیں گے ماحول کا اثر ہے بغیر جماعت کے نماز پڑھیں گے لیکن اگر محلے میں میرے بھائیوں ماحول ہے اور عید کا دن ہے اور عید کے دن سب پہلے شروع پہلے سے جانا شروع کر دیتے ہیں تو مولوی صاحب بھی ان سے پہلے جائیں گے فکر میں ہوں گے سر ہے اس میں بھائیوں نبی دنیا میں آئے اور نبیوں نے دعوت کی محنت کے ذریعے اپنی زبانیں کی انسانوں کی غلط فہمی غلط سوچ کو بدلا اور ایمانی اور دینی ماحول بنانے کی محنت کی دوستوں حضور پاک علی صاحب اسلام کے زمانے میں جو لوگ باہر رہتے تھے اور وہاں حضور حضور اپنے صحابہ کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے تو صحابہ کو تاکہ فرماتے تھے تو وہ لوگ جب ایمان قبول کر لیں تو انہیں لے کر مدینہ میں آؤ اور مدینہ میں کیوں بلایا جاتا تھا کہ مدینہ میں دین کا ماحول ہے عملی طور پر دین زندگیوں میں ہے یہ باہر سے آنے والے دس پندرہ دن بیس دن صحابہ کے بیچ میں رہتے تھے ان سے دن زندگی کو دیکھتے تھے سمجھتے تھے اور سیکھتے تھے اور پھر اپنے اپنے مقام پر جا کر اپنے یہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے کر انہیں دین کو کتاب لانے کی فکر کرتے تھے یہ ہماری ضرورت ہے میرے دوستوں یہ نہیں کہ تبلیغ والے تبلیغ کے لیے ہم اپنا پڑھاتے رہیں گے نہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان بے دینی سے بچیں تو ہمیں اپنے محلوں میں دینداری کے ماحول بنانے میں سب سے آگے رہنا پڑے گا معاشرت کی کیوں فکر کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ محلے میں معاشرت کا اسلامی معاشرت کا ماحول ہی نہیں ہے بے دینی ہے اور دن بدن بے دینی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیے حضرت صلی الحمت اللہ علیہ نے امت میں یہ جو محنت کو زندہ کرنے کی فکر کی ہے وہ بنیاد پر کی ہے وہ فرماتے تھے امت مسلمہ میں جو بے دینی اور فساد ہے اس فساد کے آنے کی چند وجوہات ہیں اس کا علاج کیا جائے اس کا علاج کیا جائے گا تو امت کی بے دینی دور ہو کر دینداری میں آ جائے گی اور امت میں دینداری جب آئے گی تو اللہ ان کے حالات درست کر دے گا یوں فرماتے تھے مسلمانوں کی زندگی میں بے دینی جو آ رہی ہے اس کی ایک وجہ کہ امت میں یقین کا فساد ہے یقین میں فساد ہے یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہماری زبان زندگی بنائے گی اور اللہ کرے ہمیں اپنی ہمارے حالات کو بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ یہ ضابطہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول دو جو ہیں کرنے والے کامیابی اور ناکامی ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی کا ضابطہ محمد رسول اللہ سلاسلم ہے جتنا آپ سلاسم والی زندگی ہماری معاشرت میں ہوگی ہماری ہمارے معاملات میں ہوگی ہماری تجارتوں میں ہوگی ہمارے میدوں سے کھیتی باڑی میں ہوگی ہماری ملازمت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے اللہ کی مدد شامل حال ہو کر ہماری زندگیاں خدا بنا دے گا فرمایا ایک تو یقین کا یقین کا فساد ہے ایمان میں کمزوری ہے ایمان میں کمزوری ہے اور جس کمزوری کی بنا پر ہمارے دلوں میں ایمان ایمان تو خوف اور رجا کا نام ہے اب ایمان و بین الخوف اور رجا اب ایمان و بین الخوف اور رجا دل میں اگر اللہ کا خوف ہے اتنا خوف کہ جو خوف حرام سے بچا لے تو آدمی حرام سے بچے گا دیکھا اگر ایمان ایمان پر محنت نہ کرنے کی بنا پر خوف خدا دل سے نکلا ہوا ہے تو آدمی حرام کی طرف جائے گا خوف خدا جب دل میں آئے گا تو خوف خدا اسے اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی والے کاموں سے بچائے گا اور اللہ سے جتنی امید وابستہ ہوگی کہ میرا ہر کام تو میرا اللہ میری ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے تو یہ ہر حال میں اللہ کی طرف جائے گا نماز سوچ نہیں کرے گا پھر اللہ کا تو فیصلہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے واہ کا کبھی سدا دی وہ کبھی ڈالے گا لا نسل گریز خواب حضور کو اللہ نے حکم ہی کو کیا کبھی گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے نماز کی پابندی کی تو کہیے اگر یہ نماز کی پابندی کہیں گے تو روزے تو ہم دیں گے ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے روزی تو ہم دیں گے اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کی جو حکم دیا ہے اس لیے کہ بغیر اسباب کے خدا پال نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ ہمارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے امتحان میں ان اسباب میں لگ کر زندگی بننے کا تعلق مجھ سے سمجھتے ہیں یا اسباب سے سمجھتے ہیں آج کے مسلمان نے اسباب کو ارباب قرار دیا ہے اسے تاجر تجارت میں خدا کے حکموں کو نہیں پورا کرتا تجارت جو اس, ماحول میں اس تجارت کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے نمازیں چھوڑتا ہے ہاں سب کر دیتا ہے دکان پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے دکان پہ بیٹھنے والا نہیں ہے اور تو دکان وجہ سے مرضی اپنے اپنی دکان پہ نہیں چھوڑ رہا تو پھر یہ تو خدا کا تو نافرمان ہے اور جب تو خدا کا نافرمان بنے گا تو پھر تیری زندگی کیسے بنے گی ہاں اسباب جب یقین اسباب پر آتے ہیں تو آدمی اسباب کی رعایت کرتا ہے خدا کے احکام کی رعایت نہیں کرتا یہ حال آج مسلمان کا اللہ معاف کرے ہم بھی جب حالات میں آتے تو ہم بھی اسی میں رہ جاتے ہیں ہمارے گھروں کی شادیاں ہمارے گھروں کے میرے دوستوں دنیا ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں ہم جانتے ہیں ہم سمجھتے اب مہاراجی تو تھا ہو نہیں فرمایا پہلے تو ان کے ان کے تین فاصدے ان کے ان کے ایمان میں کمزوری ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حج میں گئے تھے میں اپنے تو حج میں انہوں نے بعض وہاں کے علماء کرام کو جمع کیا حضرت نے اور علماء کرام کو جمع کرنے کے بعد حضرت نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ بھائی آج امت میں مسلمانوں میں یہ فساد کیوں ہے مسلمان دین فساد ان کی زندگی میں دین کو چھوڑے ہوئے کیوں آتے ہر ایک نے اپنا اپنی پر کہا کہ جہالت ہے علم نہیں ہے سندر کا میں تو سمجھ بات نہیں آتی اس لیے کہ آج کے دور میں جتنا علم ہے صحابہ کی زمانے جتنا علم کہاں تھا علم تو بھرا ہوا ہے کتابوں میں ہر ایک کہتا رہا کہتا رہا پھر حضرت نے کہا کہ دیکھو میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے وہ ہے کہ آج مسلمان کے ایمان میں ضعف اور کمزوری ہے اس کے لیے بھائیوں بہت فکر کی بات ہے ہمارا ایمان بھی بنے گا کب بنے گا جب اسباب کو چھوڑیں گے تب اور نہ ہمارا ایمان بھی اسباب پر ہی ہے ہماری زبان کا بول کے کونا دے تو کھاتے ہیں نوکری نوکری کیا ہوگا اور ہمارا بھی یہی ہے ہاں۔ ہم لوگ میں تبلیغ میں لگا تو تبلیغ میں لگنے کے بعد ایک دن سوتے بیٹھ گیا مہمان آتے ہیں تو مہمان آنے پر اپنے تو یار مہمان آئے کیا کروں گا کیونکہ حساب ہے نا کہ میں نہیں کے دو ایک من کیوں ہوں وہ لا کے رکھے ہیں اب جب مہمان آئے گا تو مہمان کو کھلانا پڑے گا پھر کیا ہوگا چیز ہے پھر ایک مرتبہ حضر اعظم پڑھتے پڑھتے اللہ کرنے بھی بار کریں ہمارے کسی دعا پر سے گزر ہوا تو میرے کو میں نے کہا ہمارے اندر کنات ہی نہیں یار نبی نے تو کنات مانگی ہے نبی نے رو یعنی وہ مال بڑھانے کا کی دعا نہیں مانگی روزی کے بارے میں کچھ نہیں کروں روزی تو جو میری ہے میں اس پر کنات کر کے مجھے تو اللہ برکت دے حضور نے برکت مانگی حضور نے برکت مانگی ہے زیادہ کرنے کو نہیں مانا مانگا آپ نے کہ اللہ جتنی میری روزی اس پر تو مجھے قناعت دے دے اسی پہ خوش ہوں میں اللہ نے دی ہے اس کے حکمت کا تقاضا اتنی میری روزی ہونی چاہیے وہ لی فی کہ اللہ میری مقدر کی روزی میں برکت دے برکت کے معنی کیا ہیں کہ جتنی مقدر کی روزی ہے اسی میں تمام ضرورتیں اللہ پوری کر دے اب چاہے میرے گھر میں ایک من کیوں ہے لیکن مہمان آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور اسی اسی ایک من گاؤں گیہوں میں میرے گھر کی بھی ضرورت پوری ہوگی اور مہمانوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اللہ کرے گا پھر آدمی آدمی سوچے گا نہیں کوئی چیز کہ اللہ بہت بڑا ہے کات نہیں ہمارے میں ہم کات مانگتے بھی نہیں ہم برکت نہیں مانگتے ہم تو پگار کو بڑھانے کو مانگتا ہمارا پگار بڑھا دے ہم مانگتے ہیں زیادہ پگار مانگتے ہیں اور زیادہ پگار آنے کے بعد بھی پریشان ہوئی ہے پورا ہوتا ہی نہیں آپ تو دیکھو میں تم آپ میں سے ہوں یہ بہت سوچنے کی بات ہے جس دن ہماری نگاہ اللہ کے ذات عالی پر ہو جائے گی اور جس دن ہم اپنی اپنی علم کو سام میں رکھ کر چلیں گے جو علم ہمیں دے ہمارا علم ہمیں یہ تقلّہ یہ جل مخرجہ ویر ذوق ہو یہ یقینی بات ہے اگر اس اس آیت پر کوئی آدمی شک کرے تو اس کا ایمان گیا ہمارا علم ایسا بوجھا نہیں ہے جو علم اللہ نے دیا ہے اس اس علم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اللہ کے وعدے ہیں اور یقینی ہے جو اللہ نے کہا ہے میں مدرسے کے طلبا کو یہی کہتا ہوں کہ تم مدرسے میں پڑھتے ہو پڑھنے کے ساتھ سلائی کا سلائی سیکھتے ہو اور وہ سیکھتے ہو وہ سیکھتے ہو کیوں یار اپنی تو پگار چھوڑی ہوتی ہے تو تھوڑا سی سی کر بھی کام چلا لیں گے اللہ پر تو تمہاری نظر ہی نہیں ہے اور کوئی کوئی طالب علم تکوا سیکھتا نہیں ہے کہ تکوا سیکھے کہ اللہ کا وعدہ ہے تقوی پر تو تو میں متقی بنوں میں بازاروں میں گھومنا پھرنا چھوڑ دوں تاکہ میری زندگی میں اللہ کی طاعت آئے تقوی آئے اور میں تقوی کی زندگی حاصل کر لوں ایک تب میں میں عالم بن کر مدرسے سے فارغ ہو رہا ہوں اور ایک تب میرے پاس تقوی کی زندگی ہوگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اور پھر کہتا ہوں میں یہ تمہارے جو ہمارے بڑے اکابر اسلاف ہیں ان اسلاف کے پاس کیا یہی علم ہے اور آج دنیا کے پیچھے پڑ رہے دنیا ان کے پیچھے جا رہی ہے اور مالدار لوگ ان کے پیچھے ہو رہے ہیں کیا بات ہے کہ تقوا کی زندگی میں انہوں نے تقوا کی زندگی میں حاصل کیا ہاں دنیا کے فنون والے اپنے فنون کی لائن کی جتنی میں دو سو چیزوں سیکھتے ہیں اور ہمارے پاس جو علم ہے اس علم کو زندگی میں لانے کی ہم فکر نہیں کہ تقوا ہمارے اندر آئے خواب خدا ہمارے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت پر زندگی اور سنت والی زندگی ہمارے اندر آئے تاکہ اللہ اپنے تمام وعدے ہمارے ساتھ پورے کرے گا اور میں یوکف تقیلّہ یوکفرال سیاح تھی ویاز اجرا امیت میں اللہ تقللہ اج الح مینی کاموں کو آسان کرنے کا راستہ تو تقوا ہے انسانوں کی خوشامدیں کرنے سے کام کام آسان نہیں ہوتے کام تو اللہ کے آسان کرنے سے ہوتے ہیں اور اللہ کے کام کرنے آسان کرنے کا ضابطہ تقوا ہے ہماری زندگی میں تقوا کتنا ہے اسے حضور پاک علیہ سات والسلام نے یہی فرمایا کہ ایک تو مح... تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بش تو سب سے زیادہ بڑا عبادت گزار خدا کے قرار دیا جائے گا پھر وہ دوسرا دوسرا امت میں جو بیماری ہے وہ گناہوں کا تو گناہوں سے محبت ہے گناہ کرنا فخر نہیں ہے گناہوں سے محبت ہے گناہ کرتے کرتے گناہوں کی محبت دل میں آ گئی ہے چھوٹتے ہی نہیں وہ آپ ہی سمجھتا گناہ سے لیکن چھوٹتا نہیں بے نماز نماز چھوڑنا گناہ ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ماحول سے اتنا اتنا یہ ہو چکا اسی لیے حکومت ہاتھ میں سے گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت اسی لیے گئی ہے بتا تھا کہ کل یہاں فروغ مرنے والا ہے نہ انتظام والوں نے کہا کہ یہاں پر مائک لگاؤ اور نہ مولوی عرفان نے کہا اب بات کہا نہیں کل کسی نے یا مائک لگانے کے لیے نہیں یہ تمہارے منتظم کے لیے ادھر لے گیا تھا یہ جواب بھی غلط ہے تو میرے بھائی میرے آزیزوں دوسری دوسری بیماری گناہوں سے محبت یہ دوسری بیماری ہے اور تیسری بیماری فرمایا کہ دین سے جہالت نماز آدمی پڑھتا ہے لیکن جہالت کیا پڑھتا ہے صحیح نماز نہیں پڑھتا اپنی زندگی میں جو کچھ دین دی ہے اس دین کا صحیح علم اور اس اس, اس دین کو صحیح طریقے سے مجھے برتنا یہ اسے ان فکر نہیں ہے بابا کا بیٹا موری بن کے گھر آیا لیکن بابا اس کے پیر کا اپنی نماز صحیح کرنے تیار نہیں ہے علم ہی نہیں ہے نماز جہارت سے مسلمان بھائی یہ کرتے رہیں گے تو اپنے اپنا اپنا کام کرو اپنے تو اگر آپ سوچے دیں تو آج تو مسلمان اللہ سے بھی جاہل ہے اگر آج مسلمان کو پوچھو اللہ کون اللہ آگے کچھ نہیں جانتا اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی طاقت اور قدرت اس کو کچھ پتہ اگر اس کو کلیکٹر تو کلیکٹر کو جانتا ہے یہ نہیں مجھے تو وہ کہاں ہے یہ میں مجھے میں نے اور تم لوگ سے کہتا ہوں نماز نماز میں مت لگاؤ اس کو نماز کو اس کو دھیان میں رکھو گے نماز پڑھو گے تم لوگ منع بھی نہیں کرتے اس کو یہ نہیں وہ یہی چیز ہے گیا اب آپ لگا رہے گا اب یہاں لگانے لیں نہیں محسی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری بے دوستوں ہم علماء کرام ہیں ہمیں کسی انسان سے کیوں ڈرنا پڑے ہم اللہ سے ڈریں متوجہ کے ہاتھ میں میری روزی نہیں ہے میری روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر ہم یہ محنت کریں اور انہیں دین کی محنت میں لے کے نکلیں اور اسے احساس ہو اپنی بے دینی کا اور تمہارے ذریعے اس کی نماز صحیح ہو اور آپ اس کی نماز صحیح کرائیں گے تو اب یہ متعلق تمہارا زندگی بھر تمہارا غلام بن جائے گا کہ مول صاحب نے مجھے نماز سکھائی مول صاحب نے مجھے زندگی کا مقصد سکھایا سمجھایا ان سے تو مجھے اتنا نفع ہوا ہے اب ان کے ساتھ مجھے کیسے رہنا محلے کے اندر ہمارے محلے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سلام کا بھی تعلق نہیں ہے پھر آپ ان کے پاس بات لے کے جائیں گے آپ کی بات کیسے سنیں گے وہ حالانکہ علماء کے ساتھ امت کا اختلاف نہ ہونا خطرناک ہے اگر ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں لیتے اور ان کے پاس نہیں بیٹھتے اور نہیں بٹھاتے تو ان کو دوسرے تو اپنے پاس بٹھاتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تمہارے جوان دوسروں کے حوالے ہیں تمہارے جوان تمہاری سنت والی نماز لباس لباس کو نہیں اختیار کر رہے اور تمہارے جوان میں دوستوں دنیا کے نادانوں کے تمام طریقے اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں اور علماء کا کام تھا کہ امت کے پاس جا کر انہیں دین کی طرف لانے کی محنت کرے لقد ارسل نوہن ہم نے نوح کو بھیجا قوم کے پاس قوم کو نوح کے پاس نہیں بھیجا انبیاء اپنی امت کے پاس گئے اور جا کر ان کے سامنے آجزی کی اور ہمدردی لے کر گئے ناش ہو نمین میں تمہارا ہمدرد ہوں ان سے کوئی امید نہیں رکھی انہوں نے گھروں میں فاقے برداشت کر لیے لیکن ان کے پاس گئے نہیں مانا ایک مرتبہ تو بار بار گئے حضور پاک رات کو اندھیرے میں ابو جہل کے گھر گئے ابو جہل اپنا دروازہ بند کے آرام کر رہا تھا اور حضرت دستک دی تو جہالت کے زمانے میں بھی مہمان مہمانی ان کے ان کی گڈی میں پڑی ہوئی تھی مسافروں کی مدد کرنا کھلانا پلانا ابو نے جب رات کو کسی نے دستک دی سن دیکھا تو اترا نیچے کہ کوئی مسافر ہوگا نیچے آئے تو جناب رسول اللہ صاحب کھڑے ہیں سنا آپ اس وقت کہ ہمیں سوچا کہ ہو سکتا یہ وقت تیری ہدایت کا ہو اس لیے میں تجھے اللہ کے دین کی دعوت دینے آیا ہوں دوسرا سبب جہادت ہے گھر میں تین مول صاحب ہیں ابھی تک باپ کی ماں کا قرآن گھر پڑھنا صحیح نہیں ہوا نہ ماں باپ کے دل میں طلب ہے نہ مولوی صاحب کے اندر فکر ہے مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں میں تو مدد سے پڑھا رہے تو پڑھا رہے ہیں حالانکہ سب سے پہلے اس کی ماں کا ہے کہ اپنی ماں کا قرآن شریف سارے کرے اپنی ماں کی نماز صحیح کرائے اپنی ماں کو دین سکھائے آپ آپ اور ہم سوچیں ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو دیکھ کر دل میں کتنا ڈرتے ہیں کتنی <laughs> ان سے آخر کی بات دن میں کتنی کام بات سکتے ہیں پھر کہتے ہیں سنتے ہی نہیں مانتے ہی کہاں سے مانیں گے تیرے اوپر سنانا چاہے تو سناتا ہی نہیں تو تیری سنا یہ کبھی ہے پھر شادی میں جا کر سمجھا تو پہلے سے تم نے سیلری پہ پیدا کی تو کیا شادی والے سنیں گے ہم اپنے آپ کو اپنے عوام کے ساتھ ایسا مل جل کر رہے ہیں کہ وہ عوام ہمیں اپنا سمجھے کہ ہمارے ہیں مول صاحب جس دن یہ آپ کو ہمارے اپنے سمجھیں گے اس دن آپ کی بات کو سنیں گے ان کی ضرورتوں میں کام آنا ان کے پاس بیٹھنا معاف کرنا ہم نے تو اپنی ایک ٹولی بنا رکھی ہے اثر کے بعد وہ پانچ سات آدمی ہٹ کر روکن کرنے جائیں گے ہمارا اپنے عوام سے کیا تعلق ہے ہم تو اپنے پانچ بچے جو پڑھتے ہیں ان بچوں کو مانوس کرنے تیار نہیں ہے لکڑی کے دو سے پڑھانے تیار ہیں ہمارا حال ہی ہے ہمارے ایک محمد یہی صاحب تھے وہی صاحب ایک مرتبہ کہتے کہ مر صاحب سمجھ میں નથી આવતી કે સ્કૂલમાં તો છોકરા હસતા હસતા જાય છે અને જ્યારે મદરસા મોકલતો તો રડે છે کیوں جب سمجھ رہا کہ قوم کا بڑا یہ تھا کیا سو میرا میرا ایک نوازا ہے وہ چھ بجے یا پانچ سات بجے مدرس کا ٹائم ہے پونے سات بجے اگر وہ اٹھا اور اس کی ماں کے چاہ بنائیں تین جا تو کہنا منا مرسا مار ہے وہ بچے کہتا ہے مارچ اور چاپے نہیں رہتا وہ بھاگ جاتا ہے حالانکہ استاد تو باقی جگہ ہے استاد تو باقی جگہ ہے روحانی باپ ہے اس بچے کو وہ پیار محبت ملنی چاہیے جو باپ سے ملتی ہے ہاں، الحمد للہ ہمارے گودرے میں ہمارے بازی اساتذہ وہ ہیں جو ان بچوں کو مانوس کرتے ہیں اپنی جیب میں چاکلیٹ وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور انہیں چاکلیٹ دیتے ہیں کہ بیٹا کھاؤ روزانہ پڑھنے آنا چاکلیٹ دوں گا اس کے ماں باپ اس کو سکھا رہے ہیں اور وہ بچے شوق سے جاتے ہیں شوق سے جاتے ہیں پیار اور محبت ان بچوں کے ذریعے تو ہم ان کے گھروں میں بہت کچھ دین پہنچا سکتے ہیں ہمارے عبد القادر تھے ڈبوئی میں اللہ اس کی مفرت فرما میں چلو مول صاحب وہ ڈبوئی میں پڑھا بیٹھو تو چھوکرا وہ گاڑوں بولتے اچھا دوسری بات ان کے گھروں سے گزرے تو ان کے گھروں میں گالیوں کی آواز آ تو میں سمجھ گیا بچے گانے ایسے تھے کہ ان کے گھر میں گھروں گالیاں ہیں تو میں سوچتا رہا سوچتا رہا پھر سورگر میری اللہ نے ایک بات ڈالی میں نے بچوں سے کہا بیٹا اب تم گھر جاؤ نا اور تمہاری دادی تمہاری ماں گالی دے نا تو اتنا کہنا ماں گاڑو دیوی گنو چھ اتنا بولنا تو بچوں کو تو چاہیے انہوں نے کہنا شروع کیا گھر میں دادی ماں دا دادی ماں دے جی گنو چھ کب مولانا چند مہینے نہیں ہوئے ہوں گے کہ میرے محلے سے گالیاں ختم ہو گئی اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ایک ایک بات کہیں گے بیٹا آج جا کے سلام کرنا گھر میں سلام کرو گے تمہیں دس دیکھی ملے گی ہاں سلام کرو گے تمہارے گھر میں برکت ہوگی عمل تو آئے گا میرے دوستوں فضائل سے اور فضائل کا علم ہمارے اندر نہیں ہے میں دس فضائل علم جب آتا تھا تو چلو پڑھنے والا ہی نہیں سمجھتا تو اور کیا کرے گا یہ ہوتا کیا کریں حالانکہ مسائل کے علم سے پہلے فضائل کا علم آیا ہے مکی قرآن جتنا بھی ہے آپ دیکھنا اس میں فضائل ہیں ایمانیات ہیں مغیبات ہیں احکام تو تمام مدینہ منور میں آئے ہیں ایک نماز مکہ میں آئی ہے باقی احکام مدینہ میں آئے ہیں ایمان اور نماز یہ دونوں مدینہ مکہ میں صحابہ نے سیکھی سمجھی اور اس کے بعد مدینہ ہجرت ہوئی ہے اور پھر ہجرت کے بعد جتنے احکام آئے ہیں اندر استعداد طاقت پیدا ہو چکی تھی جس کی بنا پر ان تمام احکام پر زندگی گزارنا آسان ہو گیا شراب جیسی چیز آہستہ آہستہ اللہ نے حرام کی مدینہ میں جانے کے بعد بھی شراب شراب پی کر صحابہ نماز پڑھتے تھے ابھی استعداد پیدا نہیں ہوئی تھی جب استعداد پیدا ہو گئی پھر شراب کی حرمت آئی تو میں دوست صحابہ نے اپنے فوراً شراب چھوڑ دی جو سالہ سال کے عادی تھے شراب پینے کے امت استعداد تو کل میں نماز سے پیدا ہوگی ایمان پر محنت ہاں ہمارے بھی ایمان پر ایمان بغیر محنت کے بنتا ہی نہیں حضور پاک علیہ صاحب کو سلام تو صحابہ سے کہا ہے جن کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا انہیں بھی اللہ کے لیے بھی فرماتے ہیں جدید ایمان حکم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اس کے معنی ہے کہ ایمان ہر وقت ہم سے چاہتا محنت تو صحابہ کو حضور کی بات پر عمل کرنے والے تھے صحابہ نے فوراً پوچھا حضور ایمان کو تازہ کیسے کریں اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر اکثر ذکر لا اللہ کا ذکر اور لا الہ الا اللہ کو کثرت سے زبان سے بولو دعوت ہے اور کہا ہے اکثر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو قول کو زبانوں سے کثرت سے کہو اس کی دعوت دو اس کو کہو میرے بھائیوں ایک تو مسلمان کے پاس براہ راست ملاقات کے لیے جانا اس کو دعوت دینا اور ایک کہ بھائی دوستو اجتماعی طور پر بیان میں دو مسجد میں جمعہ کے دن کر دینا یہ بھی ایک دعوت ہے لیکن یہ دعوت اس دعوت میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مسلمان کے گھر آپ جاؤ گے تو آپ آپ اپنی اپنے لیے جاؤ گے وہاں بیان کرو گے بس مجمے کے لیے بیان کرو گے آپ خود جاؤ گے اور اپنی ضرورت سمجھ کے جاؤ گے اور اس کی ہمدردی لے کر جاؤ گے اور اس کے گھر جا کر اس سے بات کہو گے تو مسلمان یہ کہے گا مول صاحب مارا مارتے اسپیشل مارا گہرائی ہو اور مجھے دعوت دینے آئے ہمارے گودرے میں ایک ہمارے ذمہ دار تھے تو وہ ڈھاری بڑھاتے تھے ان کی عمر بھی پچاس سال کے قریب ہو گئی ہوگی ایک مرتبہ مسجد سے نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا اور وہ بھی ونسے سے نماز پڑھ کے نکلے میں نے سلام کیا کہ محمد کہا کہ السلام علیکم نام ان کا محمد تھا وعلیکم السلام پھر میں نے کہا مجھے کیا سوچی سر یہی سوچی میں میں کہا محمد کا اگر آ حلمت ہماری تمہاری موت تھی جیسے تو تمہیں قبر میں اللہ نبی نے موت شو بتاؤ اللہ نبی نے کتنی تکلیف سے بس یہ دو جملے میں نے کہے تو ہمارے محمد نے کہا مرسب ان شاء اللہ آج کی اکیلا پر اس طرح نہیں آئے گا انہوں نے اسی وقت اور میں کہ کی وہ مسجد میں بیان کرتا تھا وہ تو سب کہتے بدون کیس آج مسلمان کیا کہتا ہے صاحب میں تو کہ عادت پہن بدون کیسے ہے مجھے کہتے ہیں وہ نہیں کہتا اور جب جو آدمی اپنے لیے سمجھتا نہیں تو کہاں سے اپنی بات پر عمل کرے گا نبی کو دعوت دی گئی کہ دعوت کے ذریعے ایک ایک کے گھر پر جاؤ اور اس پر دعوت دو نبی کی زندگی میں اجتماعی بھی دعوت ہے لیکن اصل تو نبی کے ہاتھ نبی کی زندگی میں انتہائی دعوت ہے گھر گھر جانا ایک ایک کو کہنا اور ان کی ہمدردی لے کے جانا اور ان کی طرف سے آنے والے حالات کو جھیلنا آپ یہ مت سمجھیے اگر آپ حالات کو جھیلیں گے تو آپ کو آپ کی یہ جھیلنا ہی قربانی ہے ایک دن آئے گا تو یہی آپ کو تکلیف پہنچانے والا یہ آپ کے پاس آگے کہے گا مسئلہ معاف کر جو جب اس کی سوچ میں آئی اور یہ آپ کے آپ کے حوالے ہو جائے گا <clears throat> ہم یہ کہہ رہے میرے بھائیوں ہمارے بھائیوں سے ہمارے علماء کرام کے سے میرے بھائیوں امت کے ساتھ امت کے پاس بیٹھنا امت کے پاس جانا اور انہیں صحیح زندگی کی دعوت دینا ہی ہمارے میرے دوستو آپ سوچو غلط زندگی کی دعوت تو قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے حق کی دعوت کب کا ہم حق کی دعوت دیں گے اور حق کی دعوت میں اپنے آپ کو تھکا تھکاؤ جس آدمی کے پاس جائیں وہ آدمی یہ سمجھ ہے کہ ہم سب گھڑی گھڑی بار پسا رہے گھڑیوں کے دایا اور ہماری بدیج تکلیفیں برداشت کریں پر سب اس کا احساس ہوگا اور ایک دن جب خدا نے ہدایت دے گا نا تو وہ آپ کے حوالے ہو جائے گا آپ اپنے محلوں میں سوچو کون ذمہ دار ہیں کون سے نوجوان ایسے ہیں جن جوانوں کی زندگی سے ہمارے محلے کا ماحول بگڑ رہا ہے ایسے جوانوں کو دیکھو سمجھو ان کے پاس جاؤ انہیں قریب کرو آپ جن لوگوں کو آج سزا سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم بھی وقت لگاؤ اللہ کے راہ میں آپ آپ اکیلے تو وقت نہیں لگاؤ گے جب آپ جاؤ گے جماعت میں تو آپ کے ساتھ اپنے محلے کے دس پندرہ آدمی کو تشریح کر کے لے کے جاؤ گے یہ پندرہ بیس آدمی جو آپ کے ساتھ جماعت میں چلا لگائیں گے اس چلا لگانے کے زمانے میں وہ آپ سے جو سیکھیں گے اور آپ کی زندگی دیکھیں گے اور ان کی زندگی ماحول میں گزرے گی اور آپ سے جو کچھ دین کو ملے گا یہ لے کر واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اب یہ آپ سے جڑیں گے اب پھر انہیں سے آپ کام لیں گے انہیں سے آپ کہیں گے بھائی گشتوں میں چلو انہیں سے بہت سے تمہارے رفائی کام ہوں گے ان سے تم لے سکو گے آپ کو ان کی استعداد کا اندازہ ہوگا چالیس دن میں کہ اس آدمی میں کیا استعداد ہے تو اس موقع پر آپ ان سے کام لے سکو گے اور آپ کے ذریعے ہر سال اگر آپ جاتے رہیں گے تو دس سال میں آپ کے ساتھ سو ڈیڑھ سو آدمی ہوتا گیا ہوگا اور ان ڈیڑھ سو آدمی کو آپ سے فائدہ پہنچا ہوگا اور یہ ڈیڑھ سو آدمی آپ کے ساتھ رہ کر اس کا تعلق آپ سے جڑ گیا اب یہ دین کی کسی بات کو پوچھنے میں شرمائیں گے نہیں چالیس دن آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے پاس دین کی بات پوچھنے آئیں گے ہاں اور یہ جوان پھر آپ کے ساتھ رہ کر تو دین سیکھیں گے لیکن میرے بھائیوں ہمیں اپنے عوام کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے گھروں کی گھروں میں جو ملاقاتیں ہمارے بزرگوں نے جو یہ بات سمجھائی ہے کہ گھر گھر جا کر ایک ایک فرد سے ملاقات کرو یہ معمولی چیز نہیں ہے آپ حضرات کا گھروں کی ملاقات میں جانا اللہ کے لیے اور وہاں جا کے بیٹھنا اور بار بار جانا ایک آدمی آپ کے جانے پر نہیں آیا کوئی حل کی بات نہیں ہم بھی جائیں گے ہم جب جائیں گے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے اور اگر وہ ہمارے بار بار جانے کے بعد نہیں بھی آیا تو اس کی اس کی بیوی کہے کہ تم نے شرم نہ مول صاحب پانچ وقت آئی ہے تمہارے پاس تبھی نماز دیجیے تھا ہم نے کل یہاں کی کاغذائی سنی کہ تمہاری مسجدوں میں نمازوں کی تعداد کیا ہے اس میں بہت سے امام ہوں گے اور اپنی مسجد کے اما ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں میں کتنے فیصد نمازی ہوں گے تو بتا سکتا ہے کتنی فیصد نمازی ہے بتا نہیں ہو تو بتاؤ ہم نے وہاں کل جو سنا وہ آپ نے سن لیا آپ لوگ جو اہم ہیں آپ کو تو پتا اندازہ بالکل ہوگا کہ ہماری مسجد میں نمازی کتنے ہیں کوئی کوئی نہیں بتا سکے سو فیصد نمازی ہماری مسجد میں ہے ہم نے بھی ہمارے گجرات میں چار چار چار ضلعوں سے ہم آئے ہیں بناس سابر کاٹھا مہسا اور یہ چوتھا ہے تین جگہوں پر ہم نے اپنی کاغذاری میں سنا کہ تمہارے یہاں نمازوں کی تعداد کتنی ہے تو کوئی ایک دو ضلع ایک دو ضلعوں میں کسی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے فلاں دیہات میں سو فیصد نمازی ہیں اس میں بیس گھر ہے اور سو فیصد نمازی ہیں باقی اسی فیصد پچانوے فیصد نبے فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد اور آخری درجہ کم سے کم ہمارے یہاں تیس فیصد یا بیس فیصد نمازی ہے یہاں یہاں کوئی بھی ماں کا پوت نہیں بتا سکا کہ ہمارے مسجد میں سو فیصد ہے ہمارے مسجد میں پچاس فیصد ہے کوئی نہیں بتا سکا یہ شہر ہے وہ دیہات ہیں حالانکہ دیہاتوں میں بہت زیادہ گفرت ہوتی ہے شہر میں تو فوتن فوتن میں دوستوں علماء کرام کے بیانات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم محنت کی کمی ہوئے اور جب نماز نہیں ہے حضرت عمر فاخر فاروق نے تو اپنی زندگی میں بتا دیا لا اسلام علیہ ملم یوسلی جو نماز نہ پڑھے تو مسلمان ہی نہیں ہے اور علماء کرام کا یہ میرے یہ تحقیق علماء کرام کی ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ اکبر قبائل ہے سب سے بڑا گنا زنا سے چوری سے جتنے بڑے بڑے گنا دیکھ رہے ہیں شراب پینا یہ تمام بڑے بڑے گنا ہیں لیکن ان تمام بڑے بڑے گناوں سے بڑا گنا کون سا ہے نماز کا چھوڑنا اب ہم آپ دیکھیں کہ ہمارے دوستوں علاقے میں اگر پچاس فیصد بھی نمازی ہیں تو پچاس فیصد بے نوازی ہے یعنی پچاس فیصد مسلمان اکبر قبائل کے مرتکب ہیں کیا حالات ہوں گے حضرت شیخ کی کتابوں کا پڑھو یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں بڑی عجیب کتابیں ہیں اکبر حضرت نے فضائل نماز میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو جب تک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے اور جب آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان کو اس پر جرد ہو جاتی ہے اسے بڑے بڑے گناہوں بتا کر دیتا ہے اب نماز نمازی زندگی میں نہیں ہے تو باقی سب کام بدکاریاں ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ گھر گھر جاؤ گے اور اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کے بارے میں آپ طے کرو گے حضرت بناؤ گے کہ ہمارے محلے کا ہر مسلمان نماز کا پابند ہونا چاہیے ہر مسلمان اپنے دین کو سیکھنے اور دین کی محنت کرنے اپنی جان مال لگانے والا ہونا چاہیے جب آپ اس کو طبیعت پر لیں گے اور اس کو عملی طور پر کریں گے اور آپ گھر گھر جائیں گے تو ان شاء اللہ آپ کے جانے پر اور آپ کے قربانی پر محلے میں حالات بدلیں گے اور جو لوگ تبلیغ گشتوں میں جاتے ہیں انہیں ہمت آئے گی آپ کے آنے سے آپ کے جانے سے انہیں ہمت آئے گی اور وہ ہمت سے کام کریں گے اور آپ کے جانے سے اور کھڑے ہوں گے کہ ہم صاحب جائے جائیں گے تو اپنی بھی جب اور ہمارے محلوں میں جب حق کی دعوت زندہ ہو جائے گی تو حق کی دعوت زندہ ہونے کے بعد باطل کی دعوت کمزور پڑے گی ہاں وہ جال حق خبر باطل حق آئے گا تو باطل جائے گا آپ حضرات باہر کی میزوں سے محنت میں ٹھیک ہے سال میں چالیس دن دینے کے لیے آپ کو ترتیب بنا کر نکلنا آسان ہے اور پھر باقی بہت تو آپ کا وہیں یہیں رہتا ہے محلے میں رہتا ہے تو محلے میں مقامی محنت میں آپ اپنے آپ کو لگائیے اور آپ گھر گھر جا کر اللہ کو بولیے جس کے نتیجے میں آپ کے یقین میں ترقی ہوگی آپ کی آپ کی نگاہ اللہ پر جانا شروع ہو جائے گی اور جس دن آپ کی نکاح اللہ پر جائے گی اپنے دنیا کے کاموں میں اسی دن آپ کی مددگار مددگار اللہ کی اللہ مددگار بن کر آپ کے کاموں کو آسان کرے گا اور آپ کی آپ کے ذریعے دنیا میں ہدایت کے میدوس و محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنیں گے آپ امریکہ نہیں جا سکتے لیکن آپ اپنے محلے میں محنت کر کے امریکہ کی جماعت میں لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں آپ نہیں گئے لیکن آپ کی محنت پہنچ گئی آپ گھروں میں جا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دیں گے تو ہر گھر سے جب آدمی نکلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ لوگ جماعت میں جا کر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جائیں گے تو آپ یہاں لیکن آپ کی محنت وہاں پہنچ گئی الحمد للہ ہمارے ابھی ہم لوگ بناس کاٹا مہسانہ گئے تھے مہسانہ میں محلوں محلوں کے جو میرے دوست اما ہے اور جو میرے دوستوں مدرسین ہیں وہ اپنی بستی کی ذمہ داری خود اٹھا رہے ہیں ابھی ہم لوگ مہسانہ گئے تو مہسانہ سے ہمارے جانے پر تقریباً چھتالیس چھتالیس جماعتیں چار مہینے کی تیار ہو کے نکلی حالانکہ یہ مہسانہ اس کے پانچ ہلکے شہر دس ہلکے ہیں اور ایک ہلکے میں پانچ پانچ دیہات ان کا دیہات ہے شہر ہے ہی نہیں جی۔ ہاں چھتالیس جماعتیں پھر ہم بناس کھانا گئے تو بناسٹا گئے تو چھاسٹھ جماعتیں چاہ میں نکلی چھاسٹھ جماعت مجادر میں ان کا اجتماع تھا تو مجادر کے گھر گھر سے آدمی نکالنے کی انہوں نے کوشش کی جس کے نتیجے میں تینتیس جماعتیں صرف مجادر گاؤں کی نکلی اور وجہ کیا ہے کہ وہاں ملک بلال ہے ملک بلال ملک بلال ان کو جو میں نے دیکھا میں نے جو محسوس کیا اس آدمی کے دھن اور فکر اس کے چہرے سے آپ کو نظر آئے ان لوگوں نے محنت یہاں تک کی کہ مجادر والوں کی ہوٹل اگر ہائی وے پر ہے تو وہاں جا کر تشکیل کر کے آئے اجی یہاں سے تو چھاسٹھ جماعتیں نکلی ممبئی میں ان کے دو سو گھر ہیں مجادر والوں کے وہاں سے جماعتیں انہوں نے وہاں تشکیل کی کہ وہ بمبئی سے نکلیں گے وہاں سے دس بارہ جماعت وہ تیار ہے پوچھے تمہارے علماء کی تعداد کیا ہے تو ایک مجادر میں ان کا ساڑھے پانچ سو علما ہے کتنے ساڑھے پانچ سو علما اور مجادر کی آبادی کی کیا ہے ساڑھے چھ سو بتایا مکان ساڑھے چھ سو ہے مجادر گاؤں کی مسلمانوں کے گاؤں مسلمان کے گھر ساڑھے چھ سو اور مولما کتنے ہیں ساڑھے پانچ سو میں نے ان سے پوچھا یہ تمہارے ساڑھے پانچ سو مولوی ہیں اس میں سے کتنے پڑھاتے ہیں تو مجھے بتایا سوا سو سوا سو علما پڑھاتے ہیں باقی علماء اپنے کاروبار کے ساتھ دین کی محنت کرتے ہیں میرے بھائی میرے عزیز ہو آپ ذرا سوچیے ابھی ہم لوگ سابرکاٹھا جا کے آئے سابرکاٹا ان کے تو معدود مزید ہیں معدود گھر ہیں سابرکاٹا کے انہوں نے کہا کہ ہماری بارہ تیرہ جماعتیں چار مہینے کی اللہ کے راہ میں نکلے گی یہ تو بہت بڑا شہر ہے تمہارا تمہارا یہ سرخیز یہ سرخیز تو میرے دوستوں ہمارے تین تین صوبوں کی جتنی تعداد ہے اتنا تمہارے سرخیز کی تعداد ہے دس سے بارہ لاکھ ہوں گے نا ارے بولو تو صحیح ہے آپ سوچو کتنی شکر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ آپ سے کام لے گا لیکن ایک بات سن یاد رکھو من تقرر شیورن تکر پی رہی زران جب تک آپ اپنے دل میں اس بات کو نہیں لوگے کہ ہمیں ہمارے سرخیز میں محنت کر کے اس بات پر سرخیز کو لانا ہے اور محنت کرنی ہے اے بچے اے بھائی بیٹھ جاؤ جب آئے ہو تو آخر تک بیٹھو ہاں۔ جب تک آپ حدت طے نہیں کرو گے اگر اتنے ہی تم کرتے رہو گے میں یہ مت کافی پڑھا کافی نہیں کافی نہیں ہے آپ کے لیے بھی کافی نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے الاحا دی سبیر ادب ادال علا بسی بھائی تباہ اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا ہے ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہمارے تو ایمان میں داخل ہے یاد حکم احدکم حب الخیر با یو حب الصیر جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو غفلت میں ان کے پاس جائیں اور انہیں دین کی دعوت دیں ان کی خوشامد کریں اپنے محلے میں آتے جاتے ہر مسلمان کو سلام کریں اتنا سلام کرو کہ وہ مسلمان تم سے مانوس ہو جائے اور وہ سمجھے کہ مول صاحب ہر وقت مجھے سلام کرتے ہو سلام کرنا شروع کر دے اور سلام کرنے کا تو تقاضا ہے حدیث میں ہاں ہاں لات لا تدخل الجنة لا تدخل الجنة إلا حتى تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحابوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا از الحکم اللہ اذا فعلتمو تحابتم افش السلام بینکم اگر ہمارے یہ علماء سلام کو زندہ کر دیں اور ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دیں تو میرے تو محلے میں سلام زندہ ہو جائے گی سلام زندہ ہوگی آپس میں محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپس میں محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی تو محبت میں تو آدمی اپنے جس سے محبت اس کی بات سنتا ہے مانتا ہے ابھی سنت ہے ہماری چھٹی ہوئی ہے ہاں اور اور ہم ہفتے میں چھ دن سات دن جو ہمارے محلے کا آدمی مسلمان نکل کے جا رہا اور ہم سلام کریں سات دن تو پھر انشاءاللہ شاء گش کے دن وہ ہمیں آگے سے بلانے آئے گا کہ موری صاحب مجھے ہر روز سلام کرتے اور تمہاری سلام جو سلام سے ہی کہے گا ہاں آپ جن بچوں کو سلام کرو تمہارے محلے کے چند دنوں کے بعد وہ خود تمہیں دوڑتے سلام کرنے آئیں گے اور اللہ کے نبی کا فرمان السلام ابئی نکم اپنے آپس میں سلام کو پھیلاؤ بلکہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ ملے تو اس کو سلام کرے ہم تو ہم تو مسلمانوں کے حقوق کے پائمل کرنے والے ہیں سلام ہی نہیں کرتے گھر جاتے ہیں گھر والوں کو سلام نہیں کر رہے بچوں کو محبت کب ہو جبکہ سلام تو کرو گھر میں جا کر بیوی کو سلام تو کرو بیوی کے ہاتھ کا پکاؤ کھانے میں شرم نہیں آتی اور سلام کرنے شرم آتی ہے یہ کون سی بات ہے اور فرماتی پربادی رضا تعالیٰ حضور پاک علیہ سلاۃ والسلام ہمارے گھر میں آنے سے پھر ہم کو سلام کرتے تھے اگر ہم میں کوئی سو جاتا تھا تو اتنی آہستہ سلام کرتے تھے کہ سونے والا جاگے نہیں لیکن سلام تو کرتے تھے حضور تو یہ تمام چیزیں زندہ ہوں گی تمہارے دریا کے ذریعے امر سے امر زندہ ہوتا ہے مدرسوں میں جو بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں انہیں تلقین کرو کہ بیٹا گھر میں سلام کیے بغیر داخل نہ ہونا گھر میں سلام کرنے والا اور گھر سے سلام کر کے نکلنے والا اللہ تعالیٰ اس عمل سے اس کے گھر میں برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے کتابوں آتا ہے ہمارے اسباب تو یہ ہیں ہاں اس لیے بھائی میرا سلو ابو جاسم کہہ رہے ہیں حضب اللہ علیہ ہوں جو سال مانگا ہے علماء سے کہ علماء سال لگائیں اور امت میں چل پھر کر محنت کریں اس محنت میں ایک بات ہے جب سال لگاؤ گے نا تو پہلے دن سے پھر کہ اللہ پہلے دن سے اللہ بولنا شروع کر دو گے اللہ بہت اللہ آسان کرتے کوئی نتھی قرض کریں گے قرض کا ادا